سیدنا ابو حرار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بارش مانگنے کے لیے نکلے اور اذان و اقامت کے بغیر ہمیں دو رکتیں پڑھائیں پھر آپ نے ہمیں خطبہ دیا اللہ تعالیٰ سے دعا کی اپنا چہرہ قبلے کی طرف متوجہ کیا اس حال میں کہ آپ ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے پھر اپنی چادر کو الٹا کیا اور دائیں طرف والے حصے کو بائیں پر اور بائیں کو دائیں پر کیا حدیث نمبر انتیس سو چھبیس مسند احمد